الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم قلوبهم لذكر الله وما نزل من من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب قبل فطال عليهم الأمد فقست وكثير منهم منتما کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت قریب نہیں آیا ابھی کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے متی ہو جائیں خوشی خزو کریں اور اس کے لیے جو اس نے کتاب اتاری اور حق اتارا اور ان کی طرح نہ ہو جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی مدت لمبی ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے رب شرح لی صدری و سر لی امری وحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن اللہ کی كي و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر والسلام وسلام کے بعد بات ہو رہی تھی کہ انسان کے پاس اس دنیا میں اس کی کمائی میں سے سب سے عظیم الشان کمائی سب سے عظیم الشان نعمت اور سب سے بڑی دولت اور سب سے مہنگا سرمایہ ایمان ہے انسان دنیا میں جو کچھ کماتا ہے جو کچھ اکٹھا کرتا ہے جو کچھ جمع کرتا ہے اگر اس کو شعور ہو احساس ہو عقل ٹھکانے ہو تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا میں جو کمایا ہے اس میں سے سب سے اچھی کمائی ایمان کی کمائی ہے جو کما لیا ہے اسے سنبھالنا چاہیے محفوظ رکھنا چاہیے نقصان سے بچانا چاہیے اسے گٹنا نہیں چاہیے اور اسرا میں مزید کمائی کرنی چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ ایمان جمع کر لیا جائے یا ایمان جتنا زیادہ سے زیادہ بڑھا لیا جائے دوسرے لفظوں میں جتنا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے اسی قدر انسان کی اخروی زندگی سنرتی ہے اور دنیاوی زندگی کام آتی ہے ایمان کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں یہ بہت آسان کام ہے ایمان کا معاملہ بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے انسانوں کے انسانوں کے ساتھ معاملات میں انسان کی ترب السانی کام آ جاتی ہے ڈرامے کام آ جاتے ہیں انسان چکر دے سکتا ہے جوتے دعوے کسی نہ کسی طریقے سے انسان ثابت کر دیتا ہے لیکن اللہ حکم الحاکمین تو وہ عظیم ذات ہے جو سینے کے بھیدوں کو جانتی ہے جو دل و دماغ کے کسی کونے میں کوئی بھی بات ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہے ہم کو بڑی سادگی سے ایک ایسا شخص ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ مر مٹ جائے اس کے پلے کوئی شہ نہ رہے دشمنی سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو صحیح سالم رکھے اللہ آپ کو سیز دے اللہ آپ کے مال میں برکت دے یہ ہم بہت کرتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان سے کچھ اور کہتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کتنی بڑی بے ہے لیکن یہ کام دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے انسانوں کو تو چکر دیے جا سکتے ہیں جس مولا کریم کے ساتھ اللہ کے بندے تیرا ایمان کا معاملہ ہے وہاں یہ کام نہیں چلے گا وہاں یہ کام نہیں چلے گا بہ اقاط يخادعون الله الله وهو خادعهم وإذا قاموا قاموا إلى الصلاة كسالا الناس ولا ولا يذكرون إلا قليلا بين ذلك لا هؤلاء هؤلاء من اللہ الله فلن تجد له سبيلا ایسے لوگوں کا حال اللہ نے قرآن میں بیان کیا کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دے وہ وفاد حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے والے اللہ رب العزت ان کو ان کے دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا بات طلبا ہوتے ہیں جو ان کے بچوں کے اندر استادوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چکر دے رہے ہیں نتیجہ آئے گا تو پتہ چلے گا مونتح سنتا ہے بے وقوف نہیں بنتا یہ ہوتے ہوشتے اور کا بھی استاد ہے اور مولا کریم کو ہمارا خالق و مالک ہے ہمارے دل اور دماغ جو سوچتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں چکر چلاتے ہیں ان کا بھی وہ خالق ہے ایک ایک رنگ سے واقف ہے میلہ قانون سے قانون کو اللہ تعالیٰ پہ بابت کراتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ آنے کو جی نہیں چاہتا یورا اللہ اللہ تلیلا لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں اللہ کی یاد بہت کم ہوتی ہے اللہ کی یاد بہت کم ہے دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں یہ پرانے بات کا ترجمہ ہے الہ میں دو قومیں ہیں دو گروہ ہیں ایک وہ ہے جو سب سے پہلے نکل کر گھروں سے اگلی سہوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ کے مقرر بندے ہیں ایک وہ ہے جو بازاروں میں موجے کرتے پھر رہے ہیں وہ دنیا اپنی سنوار رہے ہیں آخر سے بے فکر ہے اور یہ تیسری مخلوق عجیب و غریب ہے نہ ہم سب والوں سے ملتے ہیں نہ بازار میں مزے کرتے ہیں بھی ضائع کرتے ہیں اور سماپ بھی ضائع کرتے ہیں لا الہ الا الا نہ نماز پڑھنے والوں میں نہ نہ پڑھنے والوں میں نہ پڑھنے والوں میں نہ نہ نہ پڑھنے والوں میں نہ مومنوں میں نہ کافروں میں کہیں بھی نہیں میں فلن تجد له سبیلا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہے راہ نہیں دکھا سکتی دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ نہیں دکھا سکتی اللہ رب العزت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ایمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ایمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ رب العزت سے انسان کوئی بات اپنی چھپا نہیں سکتا کوئی عیب اپنا چھپا نہیں سکتا کوئی سوچ اپنی چھپا نہیں سکتا یہاں اس کا خیال ہے کہ میں چھپایا سکتا ہوں قیامت کے دن لو تو بهم الارض ولا يكتمون اللہ حدیث یوم عبد اللہ جی میں کفر ہوا اثور رسول نو تو سواد لوگ اور رسول کے نافرمان لوگ چاہیں گے پسند کریں گے لو تو سماد مدر زمین میں دبا کے زمین برابر کر دی جائے مار دیا جائے ان کو اٹھایا نہ جائے یہ چاہیں گے بلا سنون اللہ حدیثہ لیکن ایسا نہیں ہوگا اور اللہ سے اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے کوئی شخص اپنی کوئی بات چھپا نہیں ایمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ایمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کھڑا ہوگا تو کام آئے گا کھڑا نہیں ہوگا ایمان میں نہیں کہلائے گا نفاق بن جائے گا دعوے سے کام نہیں بنتا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں یمن علیہ کا اسلم اللہ تمن علی اسلام احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں میں ہم پر احسان ہے جتلاؤ ہماری مہربانی ہے تمہیں توفیق دے دی ہے مسلمان ہونے کی خالت اللہ رابو آمنا ان لمسوں میں نہیں بلا کن کلو اسلم برن لینا نہیں کلو میں تو کہتے ہیں آگے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں سلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر بخر نہ کیا زبان نہیں رکھتی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اے ہمارے حبیب ان سے کہہ دیجیے تم ایمان نہیں لائے مومن نہیں ہوا کہ کون بلاک نہ یہ کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں یہ نہ کہو مومن ہو گئے وہ لما جب ایمان تھی کولو ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ویسے جمع کر دیا ہے اسلام اور ہے ایمان اور ہے جسم دے دیے ہیں اللہ کو وجود دے دیے ہیں اللہ کو جب تک دل اللہ کو نہیں دو گے اس وقت تک مومن کہلانے کے حقدار نہیں صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابھی ہمیں ابھی ہمیں مسلمان ہوئے چار مہینے گزرے تھے کہ آسمان سے یہ اتر اترائی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ابھی ہمیں مسلمان ہوئے چار مہینے ہوئے تھے آسمان سے یہ اتر اترائی وہ آج جو ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ ہمیں مسلمان ہوئے کسی کو بیس برس ہو گئے کسی کو تیس برس ہو گئے کسی کو ستر برس ہو گئے کبھی توجہ نہیں دی اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا عالم یعنی آمن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں ابھی وقت نہیں آیا انتسار کلو بکر اللہ کہ ان کے وجود اللہ رب العزت کا ذکر سن کے بچ بچ جائیں اور فرمبرداری کرنے سے آمادہ ہو جائیں ابھی تک یہ دعوی کر رہے ہیں ایمان کا مومنوں والے شکر اختیار نہیں کیے ابھی تک اللہ نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله فرمایا اللہ نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے اللہ نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جسے تم روز پڑھتے ہو جو تمہارے گھروں میں پڑی ہے تمہارے میزوں پر پڑی ہے تمہاری الماریوں میں پڑی ہے کتاب متشابہ شروع سے لے کر آخر تک پڑ جائیے ایک لہن دوسرے لہن کے خلاف نہیں ہوگا ہر جگہ دوسرے کی تائید ہے ہر آج دوسری آج کی تائید کرتی ہے ہر آج دوسری آج کی وضاحت کرتی ہے ایک ہی مضمون ہے ایک ہی اسلوب ہے ایک ہی طریقہ بیان ہے شروع سے لے کر آخر تک کہیں کوئی بندہ جھول محسوس نہیں کر سکتا کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے ابتدا میں ابتدا میں اور اسلوب ہوگا آخر میں جا کے آپ کو نظر آئے گا کیا مصنف پختہ ہو گیا ہے اب اسلوب میں تبدیلی آ گئی ہے ساری تصویروں کا یہی عالم ہے ابتدا کے اندر ابتدا کے اندر دس دس سپارے جتنے سفر میں لکھے ہوئے ہیں تصویر کے آخر میں جا کے ایک ایک سپارہ اتنے صفحوں میں لکھا ہوا ہے مصنف سمجھتے سمجھتے آگے بڑھ جاتا ہے اور سمجھدار ہو جاتا ہے اس کا علم پختہ ہو جاتا ہے لیکن قرآن کریم الحمدللہ سے لے کر بنناس تک پہنچ جائیے کسی مقام میں کہیں تبدیلی نہیں پائیں گے سارا قرآن ایک ہی طرح کا ہے اس لیے کہ اس لاس میں اتارا ہے جو کبھی بھولتی نہیں ہے جو کبھی بھولتی نہیں ہے مسانیہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ایک خاص خوبی اس کتاب کی یہ ہے سچا جلوی جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے ان کو یہ کتاب سن کر ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یاد الہی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں ایک ہم ہے کہ سارا قرآن پڑھ لیں سارا قرآن سن لیں سارا قرآن پڑھ لیں سارا قرآن سن لیں زمین ہے جمبت گل محمد کسی کی جگہ اپنی نماز کی بدلے کی نہیں چوتھی صاحب میں بیٹھا ہے تو چوتھی صاحب میں بیٹھا رہے گا سارا پڑھ کے سنا دو ایک دم نہیں سوچے گا کہ مجھے اگلی صاحب میں آنا چاہیے کیا مزاج ہے کیا اثر ہے ہم کو قرآن حکیم کا کتنا تعلق ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ اب جناب رسول ہیں کہ چار مہینے گزرے تھے ابھی اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی ابھی وقت نہیں آیا کہنے ایمان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جائے ابھی وقت نہیں آیا اتنی دیر ہو گئی ہے ان کو فلانے کریم سنتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی سنتے اللہ نے حق اتارا ہوا ہے اللہ نے حق اتارا ہوا ہے اس حق کو سن کے تبدیلی آنی چاہیے تھی چار مہینے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی تو ہم سے اللہ کا سوال ہے کہ بیس برس میں تیس برس میں چالیس برس میں تبدیلی کیوں نہیں آئی کیا جواب اور بندہ اپنا تیرے پاس کیا جواب ہے ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فرمایا کہ یہ بیماری جس میں ہم مبتلا ہیں اس بیماری میں مبتلا ہونے والی ہے قوم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا بچ کے رہنا ایک بیماری ہے جو قوم کو لگی تھی خطرہ ہے کہ تمہیں بھی نہ لگ جائے اللہ نصیب فرماتے ہیں کہ اس بیماری سے بچ کے رہنا وہ کیا بیماری ہے بنا لذیذ اور نل کتاب ہم قبل تم سے پہلے جو قومیں آئی یہ سارا ان کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے کیا کیا تھا پتا علیہ ملما جو ان کا خیال تھا کہ ابھی تو بیس برس عمر ہوئی ہے ستر برس کی عمر میں سے بیسویں سال باقی ہے ابھی تو تیس سال ہوئے ہیں اسی میں سے ابھی پچاس باقی ہے پھر ٹھیک ہو جائیں گے کل ٹھیک ہو جائیں گے پرسوں ٹھیک ہو جائیں گے کل پرسوں والا کل پرسوں کے نام لینے والا کبھی ٹھیک نہیں ہوتا نہ کبھی کل آیا ہے نہ کبھی پرسوں آئی ہے ہمیشہ آج ہی ہوتا ہے فیصلہ کر کے جیسے فارم عمل کرے وہی کامیاب ہوتا ہے جو کل پر اٹھا رکھے اگلے ہفتے پر اٹھا رکھے یا اگلے مہینے پر اٹھا رکھے یا اگلے سال پہ اٹھا رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا وہ مبتلا ہو گئے ابھی اتنی لمبی زندگی باقی ہے پھر نیکی کر لیں گے پھر نیکی کر لیں گے پھر نہیں آیا موت آ گئی پھر نہیں آتا موت آ جاتی ہے بس فخر سب سلو اس لمبی اور دوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تو کثیر میں فاس اس کی وجہ سے ان کی اکثریت نافرمان ہو گئی اہل ایمان تم ایسے نہ کرنا اہل ایمان تم ایسے نہ کرنا مت سوچنا کہ اگلے جمعے دھیان سے سنیں گے اگلی نماز میں آگے بیٹھیں گے جب خیال آئے اور میں شروع کر دو اسی میں سلامتی ہے اسی میں سلامتی ہے ایسا نہ کرنے پر اللہ رب العزت ڈانٹتے ہیں احساب نازل ہو گیا اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک تمہارا ایمان پختہ نہیں ہوا اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اہل ایمان کو اپنا ایمان چٹولنا چاہیے اہل ایمان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے ایمان کے بڑے لاہیے ہیں ایمان کے بڑے درجے ہیں ایمان کی بڑی منزلیں ہیں جوتے فلوک کی منزلیں طے کرتے رہتے ہیں سچا تم بھی ایمان کی منزلیں طے کرو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ ایمان کی منزلیں طے کرو کچھ ستر شاخیں ہیں ایمان کی ان میں سے کتنی ہیں جو ہم نے اپنا لی ہیں کتنی ہیں جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہے کتنے درجے ہیں ایمان کے جیسے جو لوگ جنت میں درجے لینا چاہتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ایمان کے دورے کہ اس میں کتنا حصہ ہمارے اندر آ گیا ہے کتنا حصہ لیے فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ اے ایمان والو ایمان لے آؤ فرمایا دن سراط المستقیم ہر میں کھڑے ہو کہ اللہ سے کہتے ہو اللہ سراط المستقیم دکھا دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی باقی ہے سراط المستقیم پہ چلنا جب تک پورا ہی چلو گے بات نہیں بنے گی ایک سطح ایمان ہوتا ہے جب پھرتا سا ایمان دعوے کا ایمان اور یہ سمجھ لینا کہ مسلمان ہو گیا ہوں ایک حقیقی ایمان ہوتا ہے سترا اور حقیقی اور اصلی ایمان ایک ایمان تو یہ ہے کہ والدین مسلمان ہیں ان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مومن ایمان تو سب کا ہے سب کا یہی ایمان ہے سب نے یہی اونکور کیا ہوا ہے کہ والدین مسلمان تھے ہماری بھی مجبوری ہے مسلمان ہو ایک یہ ایمان ہے ایک وہ ایمان ہے ہس ووٹ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہس ووٹ کے ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کی قدرتوں کی طرف دیکھتے ہیں نفیخر کس سماوا رے لایا کرو تما جہ خلق السماوات کس ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ساری دنیا سوئی ہوئی ہے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اللہ کا بندہ اٹھتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ستارے بہت چمک رہے تھے اب ایک ایک کر کے گھٹ رہے ہیں ابھی ساری دنیا سوئی ہوئی تھی کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اب چڑیا چہچہا رہی ہے مرغے ادانے دے رہے ہیں صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا ہے سورج کی کرنیں دکھائی دے رہی ہے کون سی وہ عظیم ذات ہے جو اتنی بڑی تبدیلی کرتی ہے جو پل بھر میں سب کو سلا دیتی ہے پل بھر میں سب کو جگا دیتی ہے کتنے دن سوچتا رہے گا ایک دن دیکھے گا دو دن دیکھے گا چار دن دیکھے گا پھر اللہ کی عزمت اور جلال سے اپنا دل بھر لے گا سمجھا جائے گی کہ کائنات کا مالک جو اتنی عظیم ذات ہے اتنی بڑی تبدیلی کر سکتی ہے میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں سب بول اٹھے گا ربنا بنا سا منادی پروردگار منادی دینے والا منادی دیتا تھا کہ ایمان لے آؤ میں نے اس کی منادی سن کے ایمان قبول کر لیا ہے عذاب النار اللہ مجھے آج عذاب سے بچا لینا بات تو بہت لمبی ہے بات تو بہت لمبی ہے انتشار سیدھا سیدھا باتیں اللہ ملک اسلم تو بھبی کا امن تو بھائی کا تمت کل تو یہ چیزیں دیکھ کے نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ کا اسلم تو اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گیا اب ہاتھ پاؤں بھی تیرے ہیں دل دماغ بھی تیرا ہے سارا وجود تیرا ہے ببی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اے اللہ میں صرف سب پر ایمان لایا تیرے سوا کسی کو نہیں مانتا تیرے سوا کسی کو نہیں مانتا والے کا چڑک تو اللہ تجھ بھروسہ کیا نہ تیرے سوا کوئی کچھ دینے والا نہ تیرے سوا کوئی کچھ چھیننے والا بول مالک کے تو من ملک منتشا تنزیم وہ تو دل ابھی کل نگانا کل شعین قدیر دینے والا تو عزت چھیننے والا تو بادشاہیاں دینے والا تو فقیر بنانے والا تو ساری دنیا کا نظام تیرے ہاتھ میں سب سے بڑا اقتدار تیرے ہاتھ میں ساری دنیا کو سجا کو حاصل تیرے سوا کوئی کچھ نہیں اسلم وہ بھی کہا میں اللہ میں نے بھروسہ کیا ہے کسی اور میں بھروسہ نہیں ہے نہ خاندان کو بھروسہ نہ والدین کو بھروسہ نہ اولاد کو تو صرف تیری جان بھی کا خاص کسی سے جھگڑا کرنا پڑے تو تیری مدد کے ساتھ کروں گا کیا مطلب کسی پر غلبہ تیری دی ہوئی قوت کے بغیر نہیں پا سکتا لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جھگڑا کرتے ہوئے مولا کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر اسی سے مدد مانگے نافرمانی کرنے والا مدد مانگنے کا حقدار نہیں مدد وہی مانگ سکتا ہے جو فرما بردار ہے بھائی لائی کا ہاتھ تو جہاں کہیں جھگڑا ہوگا ساتھ ساتھ تیرا حکم کے مطابق کرواؤں گا تو یہ انسان جو سوچ سوچ کے یہ عمل کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی دعا ہے وہ آئے تھے اس کے بعد اللہ عمان سے مسلم کی اس کے بعد یہ دعا اللہ کام تو عالیہ کا سمت یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر نماز تحجد پڑھتے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کام کر کے دیکھا ہو تو پتا ہو یہ وہ کام ہے یہ وہ کام ہے جو وہ عظیم ہستی جو سینے میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی تھی یہ کام بھی روزانہ کرتی تھی اس کا تو پتا ہے اس کا کیوں نہیں پتا اس کا پتا ہے اس کا کیوں نہیں پتا یہ وہ سنت ہے جو روزانہ امام الانبیاء ادا کرتے تھے اللہ نے حکم دے رکھا تھا میرے بھائیوں میٹھی میٹھی سنتیں لوگوں کو ستانے والی سنتیں تو بڑی آسانی سے ادا کرتے ہیں اپنے کو اللہ کے قریب کرنے والی سنتیں بھی ادا کر کے دیکھو پھر دیکھو زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے ایمان ہوگا ایمان مضبوط ہوگا ایمان گہرا ہوگا ایمان پختہ ہوگا تو پھر صحیح راستہ معلوم ہوگا پتہ چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایمان کے بغیر سیدھی راہ نظر نہیں آ سکتی ایک ستی ایمان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مومن بات ختم ہو ایک وہ ایمان ہے جو انسان دلال کو دیکھ کر دلال کو دیکھ کر سمجھ کر قبول کرتا ہے ایسا ایمان روزانہ بڑھتا ہے ہر غریب بڑھتا ہے ہر نماز کے ساتھ بڑھتا ہے ہر وضو کے ساتھ بڑھتا ہے لیکن کسی کو فکر تو ہو اپنا ایمان بڑھانے کی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور جو بڑھتا ہے تو کن چیزوں سے بڑھتا ہے گھٹتا ہے تو کن چیزوں سے گھٹتا ہے پھر انسان وہ عمل کرے گا جن کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے ایمان بڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں انسان کو خطرہ میں رہے کسی شیطان کے حملے کا پھر انسان مطمئن ہو کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے پھر ایمان کے سمراٹ انسان کے اندر ایمان کے نتیجے اور انسان کے فرق پختہ انسان کو میسر آنے لگ جائے تب انسان کو لذت آئے اپنے ایمان کی اپنے اسلام کی اپنے دین کی تو میرے بھائیوں میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان جانچنے ایمان پرکھنے کے جو بہترین نشانیاں ہیں وہ خلاصہ ہے نشانیاں بہت ہیں ان نشانیوں کا خلاصہ ہے محبت اللہ اس کے رسول کی اور اتباع اللہ اس کے رسول کی فرم برداری یہ دو بڑی نشانیاں ہیں یہ دو بڑی نشانیاں ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ اس کے رسول کی فرم برداری کسی لمحے محبت سے دل خالی نہ ہو اور کسی وقت بھی کوئی عمل بھی اللہ اس کے رسول کی فرم برداری سے خالی نہ ہو تب اللہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا ایمان گہرا ہو گیا ایمان کی بنیاد محبت پر ایمان کی بنیاد محبت پر ایمان کی ابتدا محبت سے ایمان کا سما محبت ایمان کا نتیجہ محبت ایمان کی نشانی محبت اور ایسی محبت جو دل کو چکر دے پھر بندہ کیا اسے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا قل قل انی تدعون من دون لا قد اذا وما انا من تو کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجیے انی تو اللہ دون اللہ میرے اللہ نے مجھے روک دیا ہے ان چیزوں کی عبادت کرنے سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انسان اللہ کے سوا بہتوں کو پکارتا ہے میں تمہاری توجہ دلا چکا ہوں دیویوں سے تو بچ جاتے ہیں درختوں سے بچ جاتے ہیں پتھروں سے بچ جاتے ہیں لیکن ہوائے نفس سے بچنا کارنامہ ہے نفس کی پوجا نفس کی عبادت سے بچنا سلطار نما ہے یہ ہم اسی طرف اشارہ کیا خلا تم ان کو بتا دیجیے کہ میں تمہاری جات کی پیروی کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوں کب ذرا علم اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو میں تو راہ سے بھٹک جاؤں گا پھر تو میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہوں گا میں تو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں اور سیدھی رات چلنے والا ہوں سیدھی رات چلنے والا ہدایت پانے والا نہ اپنے رخ کی پوجا کرتا ہے نہ کسی کی خاص کی پوجا کرتا ہے پنیر ادا ربی بولے نی اللہ بھیا ربی ان کو بتا دیجیے میرے رب نے میرے دلوں میرے دماغ کو دلیلوں سے بھر دیا ہے اپنی غردانیت کی دلیلوں سے اپنی الوحیت کی دلیلوں سے اپنی قدرت کی دلیلوں سے اپنی طاقت کی دلیلوں سے اپنے عظیم تر ہونے کی دلیلوں سے اپنی عظمت اپنے جلال کی دلیلوں سے میرے دل و دماغ کو بھر دیا ہے کل پر تم نہیں اور تم بے ہو تم نے جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا ہے مانگنے والے اور طرح کے ہوتے ہیں مانگنے والے اور طرح کے ہوتے ہیں ایک بار ان کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناراضگی ہو گئی حضرت کے صدیق نے منانے کی کوشش کی وہ مانے نہیں امام الانبیاء کو پتا چلا امام الانبیاء نے بڑے ہی عظیم شان باز کے لیے فرمایا اللہ اکبر پھر میں نے کہا یا سوہنی رسول اللہ ایک وقت تھا میں نے اس لگائی تھی لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو وہ کرنے کہا تم سچ کہتے ہو ابو بکر نے کہا تم سچ کہتے ہو باقی سب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو میں ابو بکر صدیق کا یہ رویہ ابو بکر صدیق کی اولی تصدیق کیسے بلا دوں اور تم میرے ساتھی کو بھی نہیں چھوڑتے اس کوئی کچھ نہ کہے اس کو کوئی نہ دے کے جہاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کہہ رہے ہیں آخر تو مجھے صدیق کے لیے امام الانبیاء کا رویہ کیسا ہوگا آخر میں کیسا رویہ ہوگا بکر تم بھی ماں میں تمہیں کہتا ہوں میرے میرے مولا نے مجھے دلیلیں لے دی ہے اپنے حق ہونے کی اپنے سچ ہونے کی تم کہتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو ماں ہندی ماں کتا جلوم تم تو کہتے ہو تب مانیں گے جب ہمیں عذاب لا کے دیکھا ہو بتا دو ان کو کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے ان الحکم اللہ فیصلوں کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے میرے پاس تو نہیں میرے پاس تو نہیں میرا کام تو بتانا ہے نفل کرنا اس کا کام ہے میرا کام تو ڈرانا ہے عذاب میں مبتلا کرنا یا بچانا اس کا کام ہے یا کچھ الحق کا وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے وہ خیر الفاطلین وہ سچے فیصلے کرنے والا ہے بہترین فیصلے کرنے والا ہے ایسا ایمان جس نے دل و دماغ کو قابو کیا ہوا ہو ساری دنیا میں کٹھی ہو جائے ساری دنیا کٹھی ہو جائے ایسا ایمان کسی کے دل و دماغ سے نکالا نہیں جا سکتا وہ جو ستی کا ایمان ہوتا ہے وہ جو ستی کا ایمان ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے کھات بات کی وجہ سے ہوتا ہے شان شوقت کی وجہ سے ہوتا ہے ظاہری باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے مقاصد اور مفادات کی وجہ سے ہوتا ہے وہ چھن جاتا ہے جو دل اور دماغ کو اپنے گھیرے میں لے لے وہ ایمان دنیا کی کوئی طاقت انسان سے نہیں چھین سکتی وہ ایمان دنیا کی کوئی طاقت انسان سے نہیں چھین سکتی اس لیے کوشش کرنی چاہیے وہ ایمان میرا ایسا ہے کہ دلوں کو اپنے قبضے میں لے لے یہ دلوں کے اندر گھس جائے دلوں کے اندر بیٹھ جائے دماغ کو اپنے قابو میں کر لے پورے وجود کو اپنے قابو میں کر لے ایسا ایمان ستی ایمان نہیں ہوتا چلتا چلتا ایمان نہیں ہوتا کسی کے کہنے پر نہیں رہا جاتا ذاتی طور پر غور کر کے اللہ کی کتاب پڑھ کے اللہ کی کتاب سمجھ کے اللہ کے دیے ہوئے درائز سن کے اور سمجھ کے اللہ رب العزت کے انحصواحات میں پھیلی ہوئی دیکھ کر کا ایمان بڑھتا ہے اور اپنے انسان کے وجود کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے ایسا ایمان انسان کو انسان بنا لیتا ہے کہ ہمیں بھی یہ ایمان میسر آ جائے کاش کہ ہمیں بھی یہ ایمان میسر آ جائے یہ ایمان میسر آ جائے یہ ایمان مل جائے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے نسل میں آنا آسان ہوتا ہے نکلنا مشکل ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینا آسان ہو جاتا ہے نہ دینا مشکل ہو جاتا ہے نیند نہیں آتی ساری رات ساری آپ کروٹیں بدلتے رہے ہیں محمد رسول اللہ ساری آپ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں امام الانبیاء کیا ہوا نہ گھر میں کچھ پڑا ہے سونا ارے جان نکل گئی تو کیا جواب دوں گا اللہ رب العزت کے دربار میں کہ اللہ کے نبی ہو کہ گھر میں سونا چھوڑ کے میرے پاس آئے ہو تو اللہ کے بندو سوچ لو کتنا اکٹھا کیا ہوا ہے اور کتنا ان میں سے کھڑا ہے کتنا اس میں سے کھوتا ہے کس قدر اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے کس قدر باقی ہے ادا کرنا جان نکل گئی تو اللہ کو کیا جواب دے گئے جواب دینے کے لیے کتنی تیاری کی ہوئی یقین جانیے سچا اور کھرا ایمان آ جائے نماز پڑھنا آسان چھوڑنا مشکل سب کا کرنا آسان نہ کرنا مشکل نیکی کرنا آسان نہ کرنا مشکل اس کے بغیر بات نہیں بنتی اس کے بغیر بات نہیں بنتی جب تک بندہ یہاں نہیں پہنچتا اس وقت تک ایمان کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ سے محبت ہو اللہ کے نام پہ دینے سے بھاگتا ہو یہ کیسے ہو اس لیے ہمارا ایمان نظرثانی کا محتاج ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنا ایمان سے ڈال لے اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کس مرحلے میں ہے بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے کہ کھڑا ہے اپنی جگہ پر جو ہے وہ کھڑا ہے کہ نہیں ہے اللہ کے لیے ہے یا بندوں کے لیے ہے اللہ حکم الحاکمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہے اور ایمان کی منزلیں طے کرتے رہے ہر صبح ہر شام دیکھ لیں کہ ایمان کہاں پہنچا ہوا اور ایمان کس مرحلے میں دماغ اور سل اللہ کی طرف راغر ہے کہ نہیں راغر دنیا کی نعمتیں دنیا کی چٹاچو دنیا کی رونق اپنی طرف کھینچ رہی ہے یا جنت کی رونق اپنی طرف کھینچ رہی ہے النیہ فلول رحم الکل اللہ وہاں تو چار مہینے کی بات تھی ہمارے تو چالیس چالیس سال ہو گئے ہمارا وقت آگے کا بہت تھوڑا ہے پیچھے کا بہت زیادہ گزر گیا ہے اب دلوں کو اب دلوں کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا چاہیے دین کے راستے پر چلنے کی راہ تلاش کرنی چاہیے تب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہو چکا ہے اس کی جو محبت علامت ہے اس کا جائزہ ضرور لیتا رہنا چاہیے اور محبت کا جائزہ لینے کے کیا طریقے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اللہ سے محبت زیادہ ہو گئی ہے کہ کم ہو گئی ہے ہے کہ نہیں ہے اس موضوع پر اللہ العزت تھے توفیق عطا فرمائی زندگی بخشی مجھے اور آپ کو اور اللہ العزت تو آپ کو آنے کی توفیق دی اور مجھے آنے کی توفیق دے تو اگلے خطرے میں گفتگو کریں گے فما توفیق اللہ بلّہ علیہ توکل تو الحمد للہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج نا مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج سیحمی تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحسين والنخل باتقات الله تلع النبيذ الرزق للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب رب الناس انت شافي لا لا لا شفاء شفاء شفاء الا يغادر سقما انا نعوذ برضاك من من سخطك وبمعافاتك عقوبتك وبك منك نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا اللہ ولا تحرمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك بے حضل کا من شیوان اللہ نرو کر خدا وا ولا خا فور دنا اللہ میں نا نسل کر خدا و تو کا ولا خا فور دینا